سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اس گھر کے رب کی قسم میں نے نہیں کہا کہ جو آدمی جنابت کی حالت میں سب کرے وہ روزہ نہ رکھے رب کعبہ کی قسم یہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے رب کعبہ کی قسم میں نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حدیث نمبر سینتیس سو اٹھانوے مسند أحمد